حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ سوڈانی یا ہندوستانی لوگ لائے گئے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک بت کی پوجا شروع کر دی تھی آپ نے انہیں آگ میں جلا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا جو مسلمان اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ستر